عبدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سعید بن مسروق نے انہیں ابایا بن رافع نے اور انہیں ان کے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھری نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھار دار چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس سے ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو لیکن ناخن اور دانت سے ذبح نہ کیا گیا ہو کیونکہ ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے اور ایک اونٹ بھاگ گیا تو تیر مار کر اسے روک لیا گیا آپ نے اس پر فرمایا یہ اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تین